حل ہے کہ حضرت صاحب اپنے ہاتھ سے بار بار اگر کوئی دینی کتاب گر جائے اور اگر پرانا خاصہ قرآن پاک ہاتھ سے نیچے گر جائے تو کیا کرنا چاہیے کیا اس سلسلے میں کوئی کفارہ ہے اس بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر جی توبہ اس ہی ہے اور تو اس کا شری طور پہ کوئی کفارہ نہیں ہے اللہ سے توبہ کی جائے گناہ کی اس کی معافی مانگی جائے جو اس سے یعنی غلطی سرزد ہو گئی اس سے سستی سے جو گر گیا تو اس سے معافی طلب کی جائے اور اس کا کوئی کفارہ شری طور پر نہیں یہ seven eight six Ayub Khan بھائی